جریر نے منصور سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے آپ نے فرمایا میرے دور کے لوگ پھر وہ جو ان کے ساتھ کے دور میں ہوں گے پھر وہ جو ان کے ساتھ ہوں گے پھر ایک ایسی قوم آئے گی کہ ان کی شہادت ان کی قسم سے جلدی ہوگی اور ان کی قسم ان کی شہادت سے جلدی ہوگی ابراہیم نقائ نے کہا جس وقت ہم کم عمر تھے تو بڑی عمر کے لوگ ہمیں قسم کھانے اور شہادت دینے سے منع کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6470